جو بیس منٹ ہیں یعنی آٹھ سے کہ اس میں پہلے جو بیس منٹ ہیں یعنی آٹھ سے آٹھ بیس تک ہم صرف کا علم صرف پڑھیں اس کے بعد دس منٹ آپ کو اس کی دہرائی کے یعنی کہ یاد کی دے دیے جائیں پھر اس کے بعد ساڑھے آٹھ سے آٹھ پچاس تک ہم علم اللہ پڑھیں تاکہ اس دوران میں کیونکہ اس میں یہ جو علم صرف علم ہے اس میں زیادہ کام جو ہے وہ آپ کا ہوگا بات سمجھ رہی ہیں جی, جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو تو اس میں زیادہ کام آپ لوگوں کا ہوگا کہ آپ کو کام دیا جائے گا آپ نے کرنا ہوگا تقریر اس میں زیادہ نہیں ہوگی اس لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے کوشش کریں گے پھر بھی اگر کوئی تبدیل کرنا پڑا تو ہم انشاءاللہ کریں گے تو آج ہم نے علم صرف کی تعریف پہلے کرنی ہے اور آپ نے کوشش کرنی دیکھیں یہ دو کتابیں ہمارے پاس علم صرف علم ٹھیک ہو گیا جی لیکن یہ دو فن ہیں بات تو سمجھیے گا یہ دونوں فن ہیں مطلب مطلب یہ ہے کہ ان میں کتاب ایک ذریعہ ہوتی ہے اصل مقصود یہ ہے کہ ہمیں صرف اور نحب یعنی گرامر ہمیں وہ اچھے طریقے سے آ جائے جی ساتھ ساتھ جواب دیتی رہیں گی جی، تو مجھے پتہ لگتا رہے گا کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اور ایسے بھی ایکٹیو ہو جائیں گے کہ آپ کو سب کا جو آپ پڑھنے والی ان کا بھی سال ہوگا جی اس لیے بہرحال جی تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ان یہ دو فنون ہیں مطلب سمجھانا کیا چاہتا ہوں کہ بھئی اصل امتحان تو کتابوں کا ہی ہوگا یہ جو کتاب ہم پڑھیں یہی یہی نے یاد کرنا ہوگا لیکن حاصل کیا کرنا ہے وہ اس کے لیے تھوڑا بہت اضافی چیزیں بھی آپ کو کرنی پڑیں گی تاکہ جو مقصود ہے کہ کتاب سے رہنمائی لے کر ہمیں الصرف اور علم الناحق کی جو مقصود ہے وہ آ جائے ان شاء اللہ اس کے اوپر محنت کریں گے تو آپ سب ان شاء اللہ اس کے لیے تو میں پہلی چیز عرض کر رہا تھا کہ بھائی تعریف جو ہے ایک علم کو دوسرے علم سے ممتاز کرتی ہے جی تو دیکھیں علم شرف وہ علم ہے جس سے سیگوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گردانے کا طریقہ اور ایک سیگا سے دوسرا سیکھا بنانے کا فائدہ معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا اب تھوڑی بہت آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے کہ بھئی یہاں خالص یعنی چھک اردو ہے یہ اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کو سمجھنے میں دشواری پیش آئے مگر آپ کے ساتھ رہنمائی کے لیے معلومات ہیں جو ماشاء اللہ آپ سے سینئر ہیں پہلے پڑھ چکی ہیں اور جو ہے مطلب ادارے کی طرف سے ان ان کی کے لیے مطلب وہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کوشش کر کے لکھی مجھ سے پوچھ سکتی ہیں کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے یعنی مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور اگر کلاس کے بعد آپ معلومات سے پوچھ سکتی ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو اب دیکھیں یہاں پہ تعریف علم سر کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جس سے سیگوں کی پہچان حاصل ہوتی اور ایک سیگا سے دوسرے سیگا کیسے بنتا ہے اس کی پہچان میں حاصل ہوتی ہے فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے کچھ اصطلاحات ہیں جو آپ آسانی یاد کر سکتے ہیں ضمہ پیش کو کہتے ہیں فتح زبر کو کسرا زیب کو کہتے ہیں تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں حرکت زبر پیش کا نام ہے سکون اور حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں تشدید ایک ارب کو دو بار پہلے کو سکون دوسرے کو حرکت دینا حرکت کے ساتھ پڑھنا جیسے اجزا مضمون جس پر پیش ہو وہ ہے جس پر زبر ہو مقصور وہ ہے زیر والے عرب کو کہتے ہیں متحرک حرکت والا ساکن وہ ہے جس پر حرکت نہ ہو مشدد وہ ہے جس پر تشدید ہو جہاں پہ کافی یاد کر کافی یاد کے لیے سبق جی۔ چلے ٹھیک ہو گیا تو آج صرف صرف کے رکھتے کیونکہ کچھ بہنوں کے شاید آپ میں سے بھی کسی کو علم نہ ہو آنے میں بھی کمی ہوئی ہے تو کل سے انشاءاللہ ہم پھر سبق کا باقاعدہ آٹھ بجے ہمارا سبق ہوگا تو اس کو اسی نظر سے رکھیں گے آٹھ سے آٹھ بیس تک تاکہ دس منٹ آپ کو ملے آپ یاد کریں پھر جو ہے مطلب ساڑھے آٹھ سے ان شاء اللہ آٹھ پچاس تک یعنی جب تک سبق ضرورت ان شاء اللہ ان کو کیا کریں گے ٹھیک ہو گیا جی اور مجھے بھی آج چونکہ پتہ چلا کہ آج کلاس شروع ہے تو اس لیے میں بھی تھوڑی سی ترتیب کے ساتھ آپ کو ان شاء اللہ مزید جو بھی سمجھانا ہوگا ان کو سمجھا دوں گا اللہ ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ